کر سو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متران دی ہے کیوں دل بس گنیری سگنی اج سکھ متران دی ودیری بدھیری کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لولو بچ شوق چنگیری ہے لولو بچ شوق چنگیری ہے اج نینا نالیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چن بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مک چن بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی تے آکھ مستانی کالی زلف تے آخ مستانی مخمور یقین مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا آکھا خت جان جگہ آکھا سچی آکھا تے رب دی شان آکھا سچی آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے علی کتھے تیری سنا کتھے علی کتھے تیری سنا کتھے جا جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو تو ناتے سب نے کہی یہ نعت نصیرا پاکی ہے کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی یہ نعت نصیرا پاکی ہے کتنے گرے علی کتنے تیری سنا کتنے میں علی کتے تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ